ریسنڈ میں آپ و بایا کے دن میں یہ وقت کا معاملہ ہے وقت کا لوہ لگانا ہے اب روکنا اور انترائے سارا میں وقت کا مانا حنیفہ پر ہم علیہ کے نزدیک حفظ العین آئی و تصو پہ تی اب تو آئے و تصدو نیمن پہ یعنی اپنی ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے وقت کرنے والا اپنی ملکیت کو باقی رکھتے ہوئے اس کی منفاط کو سستا کر دے اس کا نام وقت ہے پر اپنی ملکیت باقی رکھتے ہوئے صرف ان کی منفاط کو سستا کرنے کا نام وقت ہے مثلا کسی شخص کی ملکیت میں پھلوں کا باغ ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اس باغ کے پھلوں کو اس بستی کے پکارا پر یا پانا جماعت پر کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باغ تو اسی کی ملکیت رہے گا البتہ جو پھل اوپر آئیں گے وہ جن لوگوں کے اوپر اور صدقہ کیا ہے وہ بھی پر وقف ہو جائے گا وہ پھل ان کو ملتے رہے گا یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لیکن شاعر آئم خلاصہ اور ظہور علماء کے نزدیک حفظ العینی اعلیٰ ملک اللہ تعالی و تصدق بے منفعت یعنی اللہ کی ملک ٹھہرا کر اپنی ملک سے نکال کر اللہ کی ملک ٹھہرا کر اس کی منفاط کو سنتا کر کا مطلب ہے کرائر کا عید تلاسا کا اور دمبور علماء کا دونوں تاریخوں میں فرق کا نتیجہ کیا نکلے گا پہلی تاریخ امام صاحب کی تھی کہ اپنے ملک میں باقی رکھتے ہوئے شنکا کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طے موقو واقف کی حیات میں واقف کی ملک رہے گی اور اس کے مرنے کے بعد وہ وارثوں کے ملک ہو جائے گی اب والد چاہے بیچنا چاہے تو بیچیں سیوا کرنا چاہیں تو تو گویا امام خاص تقریب کو قابل بے بھی ہے قابل ہلا بھی ہے اور اس میں وراثت بھی جاری ہوگی جبکہ صاحب اور اہم سراسا اور جمہور علما کے نزدیک جو تعریف ہے وہ کیا ہے اپنے دل چھوڑ کر اللہ کی مل قرار دیتے ہوئے بات کو سرخا کرنا تو واقف کی ملکیت تو ختم ہو گئی اور جب واقف کی ملکیت ختم ہو گئی تو اس کے مرنے کے بعد وارثوں کی طرف منتقل نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ وارث کی طرف مریض کا ترکہ منتقل ہوتا ہے اور آپ کے راجی شریف میں سرکار کی تعریف پر چکے ہے کیا محل کا توڑا ہوا وہ مال جس پر مرتے دم تک اس کو شرعی ملکیت حاصل رہی ہو مرتے دم تک اور یہاں مرنے سے پہلے وہ کرتے کے اس کی ختم ہوگی اس وجہ سے وہ مہیل کے سڑک میں ہے ہی نہیں جب سڑک میں ہے ہی نہیں تو پھر باجو کو نہیں ملے گی اسی طریقے سے نہ وہ قابل بے اور نہ قابل بعد بابو ماں ان حدیثوں کا بیان جو آئے ہے اس آدمی کے بارے میں جو کوئی مال وقف کرے جو بالکل وقفہ یا تو مانا جو بالکل مالا وقف اور یا پھر جو بالکل موقوفہ حد نسنا مصدر امام ابو داؤد کے استاد کون ہے مصدر کالا رہ دسنا یا دورائی یہ عزیز ابن دورے کون ہوئے مصدر کے ہاں، وہ ہال دسنا مصدر کالا رہ دسنا مصدر یہاں مسدت کے دوسرے شہر کون ہوئے پچھلے ہوئے وہ بند ہار وہاں کتنا مسدت آ رہا دسنا یا تو امام ابو داؤد تینوں سردوں میں امام ابو داؤد کے استاد مسدد اور مسدد کے اساتذہ کے واسطے سے آنے والی حدیث مقدس تک پہنچی ہے وہ تین ہے کون کون جدید ابن جزیز سے مقدل اور یا سائی یہ تینوں مقدس کے تینوں شروع روایت کرتے ہیں محمد ابن عون سے اور وہ ناپے سے وہ ابن عمر سے اب سنیے حضرت عبداللہ عمر فرماتے ہیں عمر آردم دکھائی تھا حضرت عمر نے ایک زمین پائی خیبر کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ اموال غنیمت خیبر کے اموال غنیمت جو تقسیم ہوئے تو وہیں پر بعض لوگوں نے اپنے حصے فروخت کیے پیچھے ایک حدیث آ چکی ہے کہ انہوں اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم اندازہ کہ میں نے بہت خوب نہ پاؤں تو نفع کس طریقے سے جیسے ہندا بل خرید لیا ان کے ہاتھ بیچ لیا ان سے خریدا ان کے ہاتھ بیچا اس طریقے سے اچھی تجارت ہوگی تو جو حصہ ملا تھا وہ تو ملا ہی تھا اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا حصہ خریدا نہیں تھا تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر میں زمین پائی پر تو نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا اصل تو میں نے ایک زمین پائی ہے اس زمین کا نام تھا سم غیر لم اصل تو اث ہندی نہیں پایا میں نے کبھی کوئی ایسا مار جو میرے نزدیک اس سے زیادہ عمدہ رہا اور کئی بات آپ ملی اور میں اس کو سستا کرنا چاہتا میں اس کو سستا کرنا چاہتا تو آپ اس کے مطابق مجھے کیا حکم دے رہے کس طرح کرنا زمین کو تو اپنے ملک میں روتے رکھو وہ تھا سب یعنی بے من لیا اور اور من منفاط کو سستا کر دو سب دفاع کا چار نے اس زمین کو سستا کر دیا ان لال اس اپنوا کے ساتھ کہ نہ تو اصل زمین بیچی جائے گی اور نہ کسی کو ہبا کی جائے گی اور نہ کسی کو میراث میں دی جائے گی سستا کیا کس کے لیے پکارا کے ون قربا رشتے داروں کے لیے دونوں ہیں اپنے رشتے داروں کے لیے یا وہ دوسرا کے رشتے داروں کے لیے ون اور غلاموں کی گردنیں چڑانے کے لیے اس کی دو شکل ایک تو ایک کہ غلام خرید کر آزاد کرنا دوسری شکل یہ کہ کوئی مقاتب ہے تو اس کے بدلے کی کاغذ ادا کر دے گا تاکہ وہ آزاد ہو جائے وہ اپنی خرید لے گا اور اللہ کے راستے مطلب حاجی اپنے قابل سے نکل گیا ہے کی مدد کرنا سواری کا سواری کا انتظام کرنا کھانے آج کا لیے گئے اور کے لیے ابن تبھی وہ شخص ہے کہ جو اپنے وطن سے دور دوسری جگہ پر ہے وطن میں مال ہے لیکن وہاں سفر میں اس کے پاس مال سفر ہو گیا یہاں تک تو مصدق کے تینوں شروع محمد ابن عون سے روایت کرتے ہیں اب آگے کہتے ہیں وزا ان کریم اور مصدق نے اپنے دوسرے قید ابن مقدر کے حوالے سے اضافہ کیا ابن سلیم کے بعد وفظ یعنی وزائی اور مہمانوں کے لیے سمت کا پی اس کے بعد مسلسل کے تینوں سلوک ایک ساتھ ہو گئے اب کیا روایت ایک ساتھ ہو کر لا نہا من والی یا نہیں ہے کوئی اس حالات پر جو عرض محفو کا ولی ہو متولی ہو یعنی وقت کا متولی اس شخص کے اوپر جو متوجہ ہو اس کا کہ کھائے ہو اس میں سے معروف اور موزاد طریقے سے ویوتیما کا اور کھلائے ہو دوستوں کو غیر متم کی جہاں مالی کی وہ تمول مال کا تصویرہ کرنے والا قدر حاجت اور ضرورت کھائے ہوئے زیادہ انجین یا سعید نے مصر کے حوالے سے مزید روایت کیا کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا وقال محمد مسدت کے سی شہر کون ہے مسدت کے سیوب تین ہے نا یزید نے تو ہے مصر نے مقدم اور یا سعید اور ان تینوں کے سہ فور ہیں محمد انجیا تو محمد انجیا نے کہا ان کا اصل مان یہ ذرا آئے کہ وہ وقت کے مال کو سرمایہ بنانے والا سلمان بنانے والا ہو اس کو تجارت میں لگا دے اور ان سے خود ذاتی طور پر نفا دے پہلے ہم نے بیان کر دیا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک وقت کی تعریف کیا ہے ہاں شہر کو اپنی ملکیت میں باقی رکھتے ہوئے صرف منفاط کا سفر کرنا تو جب تک واقف زندہ ہے امام صاحب کے نزدیک وہ مالی کو واقف کی ملکیت رہتی ہے اور جب دم تک واقف کی ملکیت میں ہے تو وہ کیا ہو اس کے مرنے کے بعد اس کا ترکہ جو والدوں کو ملے گا اور جب والد مالی ہوئے تو مالک کو اچھا رہے کہ وہ دیکھے یا ہیوا کرے برقرار سارے اور ایسے سراسا کے ان کے نزدیک واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور جب واقف کی ملکیت ختم ہو گئی تو مرتے وقت وہ اس کی ملکیت میں ہے ہی نہیں اس کا ہی نہیں ہوگا زیادہ ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا نہ اس کا بیچنے جائز ہوگا نہ بات تو یہاں آیا تھا روایت کے اندر ان لا یو اتوا ولا یو ہوں بلا یوک یعنی اسٹرکس کے ساتھ کہ نہ تو اصل زمین بیچ کی جائے گی نہ ہلا کی جائے گی اور نہ ہی وہ دن بنے گی کسی کسی کو آرطف میں دی جائے گی تو اس سے کس کی تاریخ ہوگی کی کے کی جو اہل کے جو مذہب ہے اور جو علما کا مذہب ہے اور کسی کے اوپر فتوا نہیں کسی کے اوپر فتوا نہیں وبه قال حدثنا سليمان بن داود المهدي قال اخبرنا ابن الوهد قال اخبرني ان ابن يحيى بن سعيد ان صدق دعوه بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال نسب علي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في قلبه فقص من قبله نحو حديث نادر قال غير متعسر مال فما اعطى عنه بثمنه فهو للسائل والمحدودين قال وزاد القصة قال وإن شاء أمر يصلي اشترى من ثمر رقيقا لعمله وكتب معيقه وشهد عبد الله بن الأرقم وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله هو أمير المؤمنين إن حدث به حدث وأن إن حدث به حدث أن سمع النصير ما قبل الأكوى والعبد الذي فيه والمئة سهم والمئة سهم والمئة سهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة الذي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم في مالي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه بالرأي من آجع لا يباع ولا يشترى ينفق حيث رحم من استعي والمحروم ولا من قربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو أكل فاشترى رقيقا منه یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت نامہ کا وقت نامہ ہے ابن سعید صحیح انسداد عمر ابن الخطاب یا ابن سعید حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت کے متعلق یہاں کل تھا کا کیا مراد وقت یا ابن سعید حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت کا حال بیان کرتے ہیں کہتے ہیں نسا کا عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن عمر ابن سکتا اس حضرت اللہ تعالیٰ ہو کے اس وقت نانے کو نقل کر کے مجھ کو دیا حضرت عمر ابن خطاب کے پڑ پوتے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے پوتے عبد الحمید دیکھو عبد الحمید ابن عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر تو عبداللہ ابن عمر کے پوتے ہوئے عمر کے پڑ پوتے ہوئے سعید عمر بن خطاب کے وقت کا حال بیان کرتے ہیں کہہ کے وقت نامے کو لکھ کر دیا یا نقل کر کے دیا اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر کے پوتے عبد الحمید نے کیا تھا وقت نام وقت نامے کی عبادت دکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حال مدل ہو اور عمر سے عمر ابن خطاب مراد ہے یہ بدل ہے یہ آلہ ماں کا کرا عبد اللہ عمر یہ وہ تحریر ہے جو لکھ رہا ہے اللہ کا بدلہ عمر اللہ کر نام کے نارمل نہیں یہ وہ تحریر ہے جو لکھ رہا ہے اللہ کا اللہ عمر سب اس سے باہر خیبر نے جو زمین پائی تھی اس زمین کا نام کیا تھا یہ وہ تحریر ہے جو لکھ رہا ہے اللہ کا بندہ عمر سب اس کے باہر سب خبر ہی نہ ہوا حدیث نام پہلے کے راجی نے اس وقت کا قصہ بیان کیا اوپر کی حدیث ناپے کی طرح کار غیر متاثر مار آگے کا درا آئے کی وہ سرمایہ بنانے والا نہ ہو وقت کے مال کا پما پھر جو بچ جائے ہاں پھر جو بچ جائے اس کی پیداوار میں سے اس سے پول ساحل اکول تو ساحل وہ ساحل اور محروم کے لیے ہے یعنی فقیر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سو دو سو کے سامنے اپنے فخر کا اظہار کرنے والے اور اس سے مانگنے والے اس کو تو سائل کہتے اور دوسرا وہ فقیر ہے دوسرا وہ فقیر ہے جو کہتا ہے کہ بے طلب دے تو مزہ اس میں سیوا ملتا ہے بے طلب دے تو مزہ اس میں سیوا ملتا ہے وہ گدا جس کو نہ ہوئے سوال اچھا وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پہلا اسی کو جو ہے میں محروم کہا تو سائن تو والی اور محروم غیر تو والی پتی جیسے کہتے ہیں وساخل آتا اور آگے نے آگے کا بیان کیا جیسے جیسے کہتے تھے نا علاق کال حضرت کہتے ہیں آگے وہ اپنا نے دلا رکھے تھے ان چاہیے ولی سم دن اگر سم کا متولی چاہے تو اس کا من سمجھ ہی رقیم لے آمجی اگر سم کا متولی چاہے تو خرید لے اس کی پیداوار اور اس کی آمدنی سے کوئی غلام اس زمین کی خدمت کے لیے یا بلی اس زمین کی خدمت کے لیے وہ آگے بڑھ کیا ہے اور کاتا تھا موبائل بچاہدہ عبد اللہ عبد الحال ساموا ہیرو تو آخر میں کیا لکھتے ہیں لکھتا ہے ہارول آبود مدی بندہ تو یہ وہی ہے یہ معاہدین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کے منصف ہے اور عبداللہ ابن ابلاحم خزان جی تھے آگے کا کتابہ بہ کو مو نے لکھا اور عبداللہ ابن ابتحم دو عبد اللہ اقماف ہے بالا جواب سولہ رہے وہی وقت نامے سندھ لیکن بیچ بیچ میں امام ابو داؤد نے اختلاف کے انوائے کچھ بیان کیا جس کی وجہ سے تسلسل ٹوٹ گیا جس وجہ سے اب پھر سے تسلسل کے ساتھ وقت نامے کی بات کر جس نظار مان رہے تھے ماں بھی عبد اللہ عمر امیر المونی یہ وہ تحریر ہے جس کی وصیت کی کر رہا ہے اللہ کا بندہ عمر جو امیر المنی کیا ان حضرت بھی مینی ہے نہیں تھی اور سالما عید یہ بھی زمین کا نام ہے یہ سارما عید عورت کا نام نہیں ہے یا جاتا ہوں کہ زمین کا نام ہے عبداللہ جی کی اور وہ غلام جو وہاں ہے اس زمین کی خدمت کے لیے تعمیر اللہ خیبر اور وہ سو حصے جو خیبر میں رالان نے خیبر اس کے خریدے تھے ان کے مالکی بہو اللہ کی اور اس کا وہ غلام جو وہاں ولوی اصل کیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اور وہ سو حصے تو ان کو یعنی عمر کو عطا کیے تھے محمد صلی اللہ نے وادی خورا میں جو مدینہ اور تبو کے درمیان ہے ان سب کے بارے میں کیا کرنا ہے تعلیمی حق ان سب کا متولی رہے گی میری بیٹی ام المومنین حفصہ کب تک ماں آ تک جب تک وہ زندہ رہے ان سارے اوقاف کا متولی رہے گی میری بیٹی ہفتہ ماں آٹک جب تک وہ زندہ رہے گی تم میں پھر اس کے بعد متولی ہوں گے اس کے خاندان والوں میں سے جو سائڈ رائے اللہ یوبا اس کے ساتھ کہ نہ تو ان میں سے کوئی چیز بیچی جائے گی والا یعنی والا والارہ بھی اور نہ ان کے ذریعے کوئی چیز خریدی جائے گی یوں پیٹ خرچ کرے گا کون جو بھی متوجہ ہوگا اس کو ہے تو رہا جہاں مناسب سمجھے شاید سوالی فقیر پر ون ہو اور بے سوالی فقیر پر وزیر قربا رشتے داروں پر والا حرجا علام والی اور کوئی حرج نہیں ہے اس کر جو مزدورا وقت ہو ان اکالا کہ وہ ضرورتوں کو خود کھائے وہ آ اور دوسروں کو پلائے اور اس طرح رکھے سب ملو یا اس کی آمدنی سے غلام خریدے اس زمین کی دیکھ ریکھ اور خدمت کے لیے باب ما جاء في الصدقة عن الميت وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان المعتر قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عبد الرحمن وراه رضي جی، جی. الله الله الله عنه عن رسول صلى عليه وسلم قال مات من من من له ولد صالح يدعو عمل حیات کا خاصہ ہے آدمی جب تک زندہ رہتا ہے تب تک اچھا یا برا عمل کرتا رہتا ہے بڑھتے ہی عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سواب کا بھی اور گناہ کا بھی لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ آدمی کے مرنے کے بعد وہ اعمال اعمال کا سلسلہ تو بند ہو جاتا ہے لیکن ان پر سباب کا سلسلہ جاری رہتا ہے بعض آمال ایسے ہیں کہ آدمی کے مرنے مرتے ہی ان عام کا تو سلسلہ بند ہو جاتا ہے لیکن ان پر سوال کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور مریض کو سوال ملتا رہتا ہے بابو ماں جا اب اس کا دفعہ بھی آنند میں ملتا ان حدیثوں کا بیان جو مریض کی طرف سے سرفا کے سلسلے میں حضرت ابو رہے گا فروغ کہ اللہ رسول صلی اللہ کا الانسان جب انسان مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور جب عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا تو عمل کے اوپر ثواب کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا مگر تین چیزوں سے کیا کہ یہ تین عمل ایسے ہیں کہ ان کا تو سلسلہ بند ہو جاتا ہے لیکن ان پر سوال کا سلسلہ بند نہیں ہوتا سرکے جاریہ سے کیا سرکے جاریہ کیا ہے ایسا کرتا کہ جس کا نفا برابر جاری رہے کئی مسافر خانہ بنوا دیا بنوا کے کر کے گیا لیکن اس کا جو نفع ہے وہ نفع پہنچ رہا ہے کہیں پانی کی ضرورت تھی وہاں کھلوا دیا لوگ پانی سے خیراب ہو رہے مدتوں یا ہینڈ پمپ لگوا دیا یا جو ہے کہیں مدد کر تعمیر کرا دیا بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کتابیں جو ہے کہیں وقت کر دی وہ لوگ اسے پڑھ رہے ہیں نفع اٹھا رہے ہیں یہ سب اسی ان کی سب تیزیاتیاں کے لڑا ان اور بہو بھی یا اس علم سے جس سے نفا اٹھایا جائے اور والا دن ساری دن ہو اور یا اولاد سے جو اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا ہے امام نوبی نے فرمایا کہ یہ یدو کی جو قید ہے وہ احتراج ہی نہیں بلکہ یہ اتاقی احترام نہیں بلکہ کیا ہے اس سے کیا مطلب اگر اس نے تعلیم اور تربیت کے ذریعے نیک اولاد ہو ہے تو وہ نیک اولاد چاہے اس کے لیے دعا کرے یا نہ کرے اس کو ثواب بہرحال ملتا رہے گا جو بھی نیک کام کرے گا تو کیوں نیک کام کرے گا اس لیے کہ اس کی تربیت نیکی پر ہوگی اس کے بعد ان کی تربیت نے قیمت کی تھی کہ جو اس سے بعد بھی ان کے سواب میں شریک رہے گا باب ما جاء في من مات عن غير وصية يتصدق عنه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمار بن هشام عن ابي عائشة عن امرأة قالت يا رسول الله إنه من يقتلت نفسها ولولا ذلك لتصدق الله عنك لا فيجب أن تصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها حضرت اس چیز کا بیان اس ان حدیثوں کا بیان جو آئے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اس کی وصیت کے بغیر مر جائے آئی ان کا سب تک جملہ استفاع نہیں آئے اس کا اس مقدر ہے تو کیا اس کی طرف سے سستا کیا جا سکتا ہے اور سستے کا سوا اس کو ملے گا حالانکہ اس نے کوئی وصیت نہیں کی تھی کہ میری طرف سے سستا کرنا حضرت فرماتے ہیں کہ جراثن کالت یا رسول اللہ ایک عورت ہے کہ اللہ کے رسول اتنا امید اس کا تک بے جیسے میری ماں کی جان اچانک ختم ہوگی اس سال تک میری میری ماں اچانک ختم ہو گئی ان کی جان جانچ اچانک موت آئی کوئی وصیت وغیرہ کرنے کا موقع نہیں ملا اس کا کوئی اندیشہ ہی نہیں تھا کس طرح سے موت آئے بلونا ظاہر اور اگر یہ بات نہ ہوتی یعنی اس کو اچانک موت نہ آتی تو مزاج اس کا میں جانتی ہوں کہ لگا سب دقت وہ ضرور سب کرتی کر اور حاجت مندوں کو ہٹا کرتی جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب بدلائیے آپ جو بھی ان کا سر کا کیا یہ بات کافی ہوگی کہ میں اس کی طرف سے سرکار کر دوں اور اس کو سوال مل جائے سننا پتا تین ہاں کی طرف سے سرکار کر دو سوال مل جائے